عطادہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے ایک بری حیت نکال لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے پھر ایک شخص اسا لیے ہوئے آیا جس کے سرے پر کپڑے کی ایک دھجی یعنی لیر تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو یہ جھوٹ ہے قطادہ نے کہا اس سے مراد وہ دھجیاں یعنی لیرے ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ کرتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکاسی